مختلف موتی ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں اور رسول اللہ نے تو تمہیں ایک لڑی میں پرویا تھا یہ سکولوں کی نوسط سے تم نے لڑی کاٹ دی اب کوئی دانا ادھر ہے کوئی دانا ادھر اب اقبال کو اس میں داخل کرنا ہے تاکہ حکومت کا رگڑا نکلے تو اقبال کے حوالے سے یہ کہتے ہیں مصور پاکستان کو کہتے ہیں نا ہاں، اقبال کے بلوچ اتنے دیوانے ہیں اتنے دیوانے ہیں کہ اقبال کا نام لیتے ہی پورے مجمے پر ہاں۔ سب کتابیں اقبال پر تقریباً میرے پاس کوئی بارہ تیرہ ہزار کی کتابیں صرف پھر آپ نے لیا <laughs> پھر بلوچستان لوٹ لیا ہاں، پورا ان جی جہاں جہاں قوموں کی تقریبیں تھیں یا ملکوں کی تقسیمیں قوموں کے قوموں کو آپس میں لڑا لڑانا بلانا ہے اچھا اور ملک تقسیم ہو رہا ہے اچھا یہاں روحوں کی تفریقیں تھیں یا جسموں کی تفریح ادھر دیکھو روح تقسیم ہو رہا ہے اور جسم تنظیم میں میں اس کی وضاحت کروں اس کی ہوئے دیکھو پی ٹی سکولوں میں P T P T parade کراتا ہے نا جی، جی۔ نہ قدم آگے اور جسم تنظیم ہو رہی ہے لیکن ہر ایک کو نظریہ دے جا رہا ہے دنیا دنیا دنیا یہی تیرا قبلہ کعبہ ہے مل گئی تو انسان ورنہ نہیں وہ کتی کا بچہ جب ہر ایک کی دنیا علیحدہ علیحدہ سوچ ہے تو ان کے روحوں کے اندر تو نے اتنا تفریق کر دی کہ یہ کبھی باپ بیٹا بھی اکٹھے نہیں ہوں گے بہن جو جس باپ کی جس باپ کی یعنی مقصد تمنا جو ہے وہ صرف دنیا ہو اور بیٹے کا مقصود بھی دنیا ہو تو وہ تو باپ بیٹا ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں جس طرح ہاں۔ آج کاٹ رہے ہیں ہاں، اسلام نے یہ کہا تھا کہ دنیا نہیں خدا مقصود ہے ہاں۔ اب اس میں بھیڑ نہیں تھی کوئی لڑائی نہیں تھی کوئی جھگڑا نہیں تھا خدا کو ماننے والے خدا کو ماننے والے کبھی نہیں لڑتے جیسے صحابہ ایک تھے یہ داتا علی کو دیکھ لطیف بٹائی کو دیکھ فلاں کو دیکھ فلاں کو دیکھ اپنے علاقے کے صوفیاء کے تذکرے کیے یہ دیکھو ایک ہیں کہ نہیں کیوں ایک ہوئے تھے اس وجہ سے اسلام پر عمل کیا تھا اسلام کہتا ہے ایک فکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب جب فکر میں اتحاد ہو گیا تو روح میں اتحاد خود تو ضروری ہے سمجھ نہیں آ رہی جب فکر ایک ہو گئی اب دیکھیں آپ اور ہم کیوں جمع ہیں کس چیز نے ہم کو جمع کر رکھا ہے وحدت فکر نے جمع کر رکھا ہے وحدت فکر کیوں پیدا ہوئی واحد تھا تمہارا مقصود بھی وہی ہے میرا مقصود بھی وہی ہے کشمیر والے کا بھی وہی ہے جب جن جن کا مقصود ہے دین نے وحدت فکر پیدا کی اور وحدت فکر نے جسموں کو ایک کر دیا جب روحیں ایک ہو جاتی ہیں کہنا ہوئے تو اور وہ کیا کرتے ہیں دین کی بجائے اس کو بناتے ہیں دنیا کا کتا اب جب دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے تو وہ ہر ایک کی ادھر دیکھ بھائی صدقے جاؤں دین ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر اشتراک نہیں ہوتا آپ کے پاس دین ہے نا آپ یہ تمنا نہیں کریں گے کہ یہ میرے پاس ہو کیوں کہ میرا ہے تو آپ کے پاس فرق نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے فرق نہیں ہے دنیا ایک ایسی لانتی چیز ہے کہ جب جب آپ کے پاس ہوگی میں تمنا کروں گا یہ میرے پاس ہو تو لازمن بات ہے آپ کے ہاتھ سے نکلے گی میرے ہاتھ میں پھر آئے گی ایسے ہے نا تو ہم بھائی دنیا پر لڑ پڑے اسی وجہ سے حدیث میں آیا دنیا مردار ہے ڈھونڈنے والے کتے کیوں کہ مردار پر کتوں کی لڑائی ضرور ہوتی ہے دنیا کے طلبگاروں گاروں کی آپس میں لڑائی ضرور ہوتی ہے سمجھ نہیں آئی مردود مردودہ گار دین دا بن جا چھٹ جائے دنیا دا کتا نہ بن مستفا کریم دے صاحب ویکھ لے دین دے طلبگار بنے سن بیوی طلاق دے کے دوسرے نو دے رہے ہیں کجا نظریہ کہ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو کجا یہ نظریہ ہمارے گھر میں آدھا تیرا ہے تو ایمان سے ایمان سے ناچیز کے خطابات جاری ہوتے ایک ایک پھیرا میں وہاں سے ڈالتا نا تو اللہ کے فضل سے وہ بلوچی اور سندھی یہ کتے کے بچے جتنے سربراہ ادھر بن کر لڑوا رہے ہیں ان کو خود مارنا شروع کر چلو بہن چود جی، ہو جائے میں تم لڑا رہے سمجھ لیے بات انشاءاللہ پروگرام کریں گے ایک جس کو کہو دین کی بات کرو وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کمیٹی ناراض ہو جائے گی کمیٹی رکھی نہیں ہے تو ہماری تقریباً میرے زیر انتظام کو بارہ تیرہ مسجدیں ہیں اور کسی کی بھی کمیٹی نہیں بنی جو کراچی کے اندر ہے اس کی بھی کمیٹی نہیں جو گلستان میں ان کی کمی ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ کمیٹی سردرد ہاں۔ کمیٹی بنایا امام کی قدر اور دین کا ہاں، میں گلا بھی بند تھا وقت دے رہا ساری شیطانی جڑی نا جی یہ بصیرت نال سمجھنا ایک بہت بڑا تحقیق کے ساتھ سمجھ میں آپ کے خطابات کے بعد تقریباً پچیس ہزار کی کتابیں لی ہیں یعنی جو بھی آپ دلائل مطلب دیتے تھے اچھا ہاں۔ کتاب میں اور یار بات سنو کل کل آپ ایک کتاب کچھ میں نے کتابوں کا نام لکھا تھا کل مولانا بشیر صاحب ان کو کتابیں لے کر دیں اوپر گھر سے اچھا یہ سر سورگ والی ہیں ہاں، نقش نقوش یہ جو سب لے لیا ٹھیک ہے جی، یہ بڑا حوالہ ہے شاہ کا جو آیا ہے نا یہ ایک بات میں جو تھوڑا سا ہم تو کر جاتے ہیں تو وہ غلط نہیں کی اساتذہ کے خلاف کیا بات کی ارے بھائی بات یہ ہے جی۔ دین حق پہ چلنا اگر یہ اساتذہ کی گستاخی ہے تو پھر گستاخی کرنا پڑے گی ہم تو سمجھتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہے ہمیں اساتذہ نے وہی ہے نا اب استاد ہوتا ہے دین کے لیے اگر دین پر چل پڑے استاد خوش ہوں گے اب میں نے برسر عام جو چوک پہ دیوبندیوں کو کہا کہ یہ گامی ہے میں نے مطلب باقاعدہ دلائل سے بات کی تھی ہمارے کچھ اپنے بریلی علماء انہوں نے شکایت کی استاد صاحب سے حافظ صاحب حافظ صاحب نے مجھے بعد میں فرمایا کہ کیا ہے تم یہ چوکوں پہ بات کرتے ہو جی میں نے یہ کہا مطلب میں تو آپ کو دھیان لے رہا تھا حق بات آ جائے یہ مت دیکھنا کہ میرے سامنے کون ہے <coughs> یہ ہمیں نصیحت جو کی ملی ہے جب دیوبندی کے بارے میں یہ ہے تو دین کے بارے میں زیادہ خوش ہوں گا وزیر علی ہے وزیر احمد رضوی وہ بشیر احمد ہیں میں جی پتہ نہیں انہوں نے بالک صاحب کی برکت ہے تو رجمان میں حیران آخر ظاہر ہے اچھا گھرانا حیثیت اچھے اثرات ہمارے میرے چاچے کے بیٹے پریس میں صدر تھے خوشدار پریس کلب کے صدر جب والد صاحب انتقال کر گئے نو نو ترانوے کو گیارہ کیمرے صرف پریس والے لے کے آئے اخبار جنگ نماز وہ سارا اور پھر ہماری اکثر فیملی جو ہے وہ قطر دبئی میں ہے وہ پوری فیملی کے ساتھ کیمرے وغیرہ تھے ہمارے اپنے گھر میں تھے چاچا وغیرہ یہ سب والد صاحب کے آخری دیدار کے لیے سب نے تصویریں لی ہیں اور پورا مکمل رول ختم کیا ہے ایک رول بھی بچا نہیں سب ختم کر دیے اور مزار کے اندر قبر کے اندر سب لیے تصویریں اور یہ پورا خوشدار کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ایک بھی تصویر صاف نہیں آئی ساری تصویریں گئی <laughs> اٹھارہ انیس کیمرے ان کے رول پورے مکمل نہیں آئے اور اخبار میں صرف بیان آ گیا دوسرے دن پھر نہیں پہلے دعوت اسلامی والے کہتے تھے کہ جب حضرت صاحب بیٹھے ہوں تو کیمرہ لے کے نہیں جانا کیمرہ جل جائے گا جب میں شادی پہ گیا تھا ماموں کے گھر یہ ابھی ابھی کا واقعہ ہے جب ہمیں یہ انقلاب آ گیا اچھا۔ یہ شاہ صاحب گواہ ہیں وہ تشریف فرما تھے شادی میں کھانا کھا رہے تھے ہم اچھا میں میری نظر نہیں تھی شاہ صاحب کی نظر پڑی تو مجھے کہا کہ یہ تو وہ کر رہے ہیں مووی بنا رہے ہیں موبائل سے مووی میرا چھوٹا ماموں بنا رہا تھا یوں میں نے ان کی طرف دیکھا میں نے کہا ظالم حرام کاری کے لیے ہمیں بلایا یہ الفاظ تھے میرے کتاب آ گئی ہے بازار میں جماعت شاہ نے آل انڈیا سنی کانفرنس میں سٹیج پر مسٹر جنا کو ولی کر دیا علماء فوراً اٹھ گئے سٹیج خالی ہو گیا ہاں سٹیج خالی ہو گیا اب اعلی حضرت کے بیٹے چھوٹے علم مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب آپ کو پتہ چلا جماعت شاہ کا ڈیڑھ لاکھ مرید ادھر شامل تھا ڈیڑھ لاکھ علماء نے خوف سے وہاں پر کچھ بات تو نہ کی لیکن اٹھ کر سٹیج خالی چھوڑ کر چل گیا تو مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں یہ حق کی بات ہے پہ کریں گے آئے اور فرمایا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا کسی کی بات کی ہے ہاں۔ پر اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے سٹیج پر اس نے غلطی کا اعتراف کیا لوگوں میں غلطی سے یار کمال نہیں ہو گیا مولانا پروفیسر تو یہ لکھے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ملا کی بات بات نہیں ہمیں یہ بات ماننے اور کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام میں ملائیت ہے ان معنوں میں نہیں کہ اسلام میں پاپائیت کی طرح علماء کی کوئی تنظیمی حیات یا مفادات ہیں بلکہ ان معنوں میں کہ اسلامی ریاست میں فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں جو اسلامی علمیت کے ماہرین ہیں لانت پڑے ان ملاوں پر میں نے ایک ملا ایک ملا سے بات کہی شوق دجالوی سے اشرف گاتے ٹوٹا اور شوق کا جب یہ مناظرے پہ آئے تھے میں نے کہا مسٹر جنا نے صاف کہا ہے کہ ہماری جمہوری ریاست ہوگی مذہبی نہیں اس کتے نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کس کا ہم ہم ملاؤں ملاؤں کی کی حکومت گوارا نہیں کریں گے اس اس کتے نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ وہابی کی فلاں کی فلاں کی اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی سمجھ نہیں آ رہی وہ نہیں وہ تحریر نہیں ہے وہ تحریر چنانتے پر یہ کہہ رہا ہے کہ شرم کرو لانتی ہو اس یہ بات ہمیں کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اسلام کی حکومت ملاؤں ملاؤں کی حکومت ہوگی اس کو یہ کہو ملاؤں کی حکومت یعنی کیا مطلب کہ وہ اس کو بطور تانا پیش کر ملاؤں کی حکومت گوارا کرے ہاں۔ سمجھ لو یہ بہن چود منافق کا کافر ہے اسلام میں ملاؤں کی حکومت ہوتی ہے اور یہ مطلب ہے کہ اسلام میں حکومت علماء حقانی ربانی کے تابع ہوتی ہے وہ شریعت اسلام بتاتے ہیں اس کے مطابق حکومت چلتی ہے اور یہی ملائیت ہے حکومت میں ماہرین معیشت در علماء ادھر ماہر معیشت ہوتے ہیں بہن چوتھ پروفیسر طبقہ جو حکومت کو چلاتا ہے وہ کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف روٹی پیسہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ دولت کیسے کمانا ہے لوگوں نے آگے سنیں اور جنہیں مولوی کہا جاتا ہے ریاستی فیصلوں پر کسی ایک گروہ کی جارداری صرف مذہبی معاشروں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ جمہوری ریاستوں میں بھی ہوتی ہے کیونکہ عمل وہاں بھی فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں جو سرمایہ دارانہ یا سائنسی علمیت کے ماہرین ہوتے ہیں ادھر سائنسی علمیت سائنسدان اور کتے سرمایہ دار کب کے سرمایہ داری دین کے اور ادھر اسلام میں علماء جو ہمیشہ مصطفیٰ کے فخر کا ذہن رکھتے ہیں رکھنے والے ہوتے ہیں اور شریعت کا ذہن اب بتاؤ یار کیسا ظلم ہے لیکن علم دی نوجت شرائع اب یہ بتاؤ کہ یہ تو کہیں پروفیسر طبقہ کہ یار کہو اے کہو ملاؤں کی حکومت ہو اس کا دوسرا مانا ہی یہی ہے کہ اسلام کی حکومت ہو بولے کیا مانا ہے اس کا اور یہ کتے کہتے ہیں یار مسٹر جن کیوں ہو کیوں ہو غیر ملا شیطان کی حکومت ہو ملا کی گنجے جیسا بہن شیطان گیا نا جرم کے ان کے جوابات دنیا دیوبندیت سے ناممکن ہے اللہ کیا ہے اللہ کے فضل سے تین مہینے ہو گئے جواب نہ دارت دیوبند کو بہن چوت کو ایسے لگا جیسے سانپ سون گیا ادھر جو بھی آپ دیکھیں نا بڑا مدرسہ اس کو یہ سوال ہاں، میری جیب جیبا کا ہے تو میں نے اس کو کہا یار ادھر کے کے بڑے مدرسے بندیوں کو بتا میں سوال بھیجنا تھا کہتا ہے کیوں مارتے ہو یار تمہارا جواب کون دے گا مفتی اعظم کی استقامت و کرامت رضوی مفتی احمد یا سیرت کسی اچھا، ہم نے پاکستان کیسے بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان عمیر صدیقی کیوں بولنا مغربی فلسفہ تعلیم لکھا نا بس یہ مغربی فلسفہ تعلیم کتاب کو آپ نے مکمل اسلامی بینک کاری جو ابھی میں نے اٹھائی تھی اس کا دوسرا حصہ پڑھنے کا ہے مان سے آپ کو آگ لگ جائے گی یہ کیا یہ کیا کا گھر تھا مذہب کا ایک وزن کی کا برطانیہ نے معاہدہ کی تھی ہندوستان والے کا مذہب میں مداخلت نہیں دے اس کا جو مذہب کے چار حصے نہ اختیار نہ معیشت نہ قانون نہ اگو لکھنا بھی خدا دی عجیب مت وجیے بہن دی بیس بڑے انسان دو بندی نے لکھی ہے پرانا دیو بندی ہے بہن چوتھ لکھتا ہے اپنے افضل الرحمان سیاروی کو امام سیکولرزم اور سیکولرزم کا آگے مانا لکھتا ہے لا دینیت لکھ کر کہتا ہے یہ لا دینیت کا امام ہے ہاں وہ مسئلہ ہے امکان نظیر کا ہاں، امکان نظیر میں اختلاف جو ہے کہ وہ ممتن بالغیر ہے یا ممتن بنگات ہے کس پر آپ فرماتے ہیں کہ اس سے سنت کے یہ نہیں ہے کہ کتے بچہ بھی شامل ہونا ہے پھر آنا ہے مسلمان نے آپس میں طے کہ درباروں کا تحفظ ہم کریں گے یہ دیکھو جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو حفظ الرحمان شہ آروی نے نظام حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر انوار کا تحفظ کیا تازیوں ہاں مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے مجاہد ملت نے اپنے مذہبی مسئلہ کو عقیدہ کو معیار نہیں بنایا کسی جگہ سنت اور بدت کا سوال نہیں تھا بلکہ سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے شہری حقوق بحال کیے جائیں یہ گل ہو جائے چلو آئی نے ایک دوسرے مسلمان آ کے بیٹھے جی آئی نے کافر بس یہ طریقہ میں میں جی پھر بدمعاشی تھلے لگے تے سب مسلمان جدے اشرف علی تھانوی تے اودے احمد رضا دے نال کھڑے تو تو کافر تے مسٹر جی نے کول کہ سب مسلمان سب مسلمان کیسی عجیب گل کوڑا مفتی اعظم قائد اعظم ہے کھڑے پکے نہ کھڑے کہنا کس کے مولوی ہے ہے ہادی بس اچھا اچھا اچھا ہاں اب اس کا کیا میں نے کہا یہ میں نے لکھا نا اچھا اس کے جواب میں میں اس اس نے نے کہا کو شائع کر دو پھر دیکھیں شائع کرنے سے ڈر رہا دو ہزار چھ میں دیا تھا مجھے ابھی تک اس کو شائع نہیں کیا اچھا، اچھا۔ جب شروع میں میں مراقبے میں تھا تو مرشد کا تصور کر رہا تھا اچانک مرشد کے تصور ہٹ کے نبی علیہ السلام کا سامنے آیا تصور تو مجھ پر یہ بات گراں گزری اور میں اس تصور مصطفیٰ کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کا انہوں نے جواب دیا کہ وہ شروع کی حالت سے یہ تھا اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور مجھے وہ مزہ آیا جو ہزار بیویوں میں نہیں اچھا اسٹیج پہ دیوبندی وغیرہ سب آ جاتے وہاں اجتماع جیسے اسمبلی میں اجتماع میرے تھیلے جو سی مکالات سیاسی مکالات ہی دے وچ سیکولر نظام دا بھونکے ہی ہی دے وچ کیا کو آدن دکھانی جی ہوئے ہی اللہ جی پالا ہے تاں لکھ لو لکھ ہی مذہبی جلسے میں اگر دیوبندی صدر بنے یا مہمان خصوصی بنے اور اس کے استقبال کے لیے آگے چل کر یا اس کو رخصتی کے لیے دروازے پر لے جا کر اس کی تازی کیا جائے تو ایسے بندے کے بارے میں ساری تاریخ بابا بند انڈیا کا کراچی شیخ اللہ